کہ انسانی ذات کی نشو و نما کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس قدر دوسروں کی نشو و نما کرے گا اسی قدر اس کی ذات کی نشو و نما ہوگی ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں ہر فرد کی کوشش یہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی منفت کا کام کرے تاکہ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہو اس میں مفاد کے ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا جب باہمی مفاد میں تصادم نہیں ہوگا تو وہ الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جن کی وجہ سے انسانی تاریخ انگریزیوں اور فساد انگیزیوں کا عبرت انگیز صحیفہ اور اس کا ہر ورق انسانی تیرہ دستیوں اور ستم کوشیوں کا بھیانک مرقع بن رہا ہے ان قوانین کو جو خدا کی اس عظیم المرتبت کتاب میں منقوش ہیں مستقل اقدار یا غیر متبدل اصول حیات کہا جاتا ہے یہ اصول انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں اور عالمگیر انسانیت کی ابدی رہنمائی کے لیے کافی ان میں نہ کسی تغیر و تبدل کی ضرورت ہے نہ حق کو اضافہ کی گنجائش یہ ساحل حیات پر روشنی کے مینار کی طرح استادہ ہیں اور زندگی کی تلاسم خیزیوں اور زمانے کی طوفان انگیزیوں میں انسانی کشتی کے ناخداؤں کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرتے ہیں عقل انسانی کو ان روشنی کے میناروں کی کسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسانی آنکھ کو سورج کے نور کی احتیاط ان مستقل اقدار اور غیر متبدل اصولوں کے مطابق آج سے چودہ سو سال پہلے سرزمین حجاز میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقائے کار رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہاتھوں قرآنی معاشرہ کی تشکیل عمل میں آئی اس معاشرہ نے جس قدر انسانیت ساز اور جنت بدامہ نتائج مرتب کیے انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی اس مقام پر میں ایک مغربی مصنف اور مفکر کی شہادت پیش کرتا ہوں لیبرٹائن اپنی کتاب ہسٹری آف ایٹرس میں لکھتا ہے کہ دنیا کے اور بڑے بڑے انسانوں نے صرف اسلحہ قانون اور سلطنتیں پیدا کی وہ زیادہ سے زیادہ مادی قوتوں کی تخلیق کر سکے جو اکثر اوقات خود ان کی آنکھوں کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئی لیکن اس انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جیوش و عطاقت مجالس قوانین ساز و وسیع سلطنتوں قوموں اور خاندانوں ہی کو حرکت نہیں دی بلکہ ان کروڑوں انسانوں کے قلوب کو بھی جو اس کمانے کی آباد دنیا کے ایک تہائی حصے میں بستے تھے اس نے ایک ایسی کتاب کی اثاث پر جس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے ایک ایسی قومیت کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کی مختلف نسلوں اور زبانوں کے امتزاج سے ایک امت واحدہ پیدا کر لی یہ لافانی امت بادل کے خداؤں سے سرکشی اور تنفر اور خدا واحد کے لیے والحانہ جذب و عشق یہ ہیں دنیا میں اس عظیم ہستی کی یادگار بہت بڑا مفکر بلند پایا خطیب پیغامبر مقنن سپا سالار معتقدات کا فاتح صحیح نظریہ حیات کو علاوہ جن بصیرت قائم کرنے کا ذمہ دار اس نظام کا بانی اس نظام کا بانی جس میں باطل خدا ذہنوں کی دنیا تک میں باہر نہ پا سکے بیس دنیاوی سلطنتوں اور اس کے اوپر ایک آسمانی بادشاہت کا بانی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی شہادت میرے عزیز بھائیوں ایک مغربی مفکر کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند اور حضور کی کامیابی دنیاوی سلطنتوں کے اوپر یہ آسمانی بادشاہت انہیں مستقل اقدار اور غیر متبدل اصولوں کی روائی تھی جن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآنی معاشرہ اپنا نظم و نقص سر انجام دیتا ہے اور جس سے انسانیت کے ہر گوشے سے حیات نو کے چشمے ابلتے اور اس کی کشت امید کو سیراب کرتے ہیں اس کے بعد جب انسانوں نے اس کا دامن چھوڑ دیا تو حیوانی سطح زندگی کے تقاضے پھر غالب آ گئے پر انسانی ذات کا تصور ان کے نیچے دب گیا نتیجہ یہ تباہیوں اور بربادیوں کے جس عذاب میں باقی اقوام عالم مبتلا تھی اسی میں یہ قوم بھی محفوظ ہو گئی اس لیے کہ قانون خداوندی کی نگاہ میں نہ کوئی قوم چہیتی ہے نہ سوتیلی جو قوم قرآن کی مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرے گی خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی جنت سے بہرا یاد ہوگی جو ان کے خلاف جائے گی نکبت و زبوں حالی کے جہنم میں جا گرے گی برادران عزیز اس دور ہمایوں کے بعد قرآنی نظام دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا لیکن خدا کا کائناتی قانون دنیا کو بتدریج آہستہ آہستہ قرآنی اقدار کے قریب لا رہا ہے آہستہ آہستہ اس لیے کہ کائناتی قانون کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے قرآن کے الفاظ میں اس کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کے برابر ہوتا ہے دنیا کس طرح ان اقدار کے قریب آ رہی ہے اس کا اندازہ دو چار مثالوں سے لگائیے مثلا نزول قرآن سے پہلے ذہن انسانی کا فیصلہ یہ تھا کہ ملوکیت یعنی بادشاہت عین انسانی فطرت کے مطابق نظام جہاں بانی ہے قرآن کریم نے اس تصور کی تردید کی اور کہا کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں سے اپنا حکم منوائے قرآن کریم نے یہ تصور دیا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق نظام مملکت قائم کر کے دکھا دیا اس وقت عام انسانی ذہن کے لیے یہ تصور نامانوس تھا اس لیے اس نے اسے نہ اپنایا لیکن آپ دیکھیے کہ وہی ذہن کس طرح اپنے سابقہ تصور کو چھوڑ کر پرانی تصور مملکت کی طرف آ رہا ہے دوسری مثال انسانی ذہن کا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ غلاموں کا وجود معاشرے کا جزو لاجن فخ ہے اور فطرت کی صحیح تقسیم کا نتیجہ قرآن نے یہ انقلابی تصور دیا کہ تمام افراد انسانیہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التقریم ہیں اس لیے کسی فرد کا کسی دوسرے کو غلام بنا لینا خلاف انسانیت ہے اس وقت کے ذہن کی عام سطح نے اس تصور کو ناقابل قبول سمجھا لیکن اس کے بعد انسان نے خود اس تصور کے خلاف بغاوت کی یعنی اس باطل تصور کے خلاف بغاوت کی اور غلامی کو انسانیت کے لیے نانک پر آئی اس وقت یہ تصور بھی عام تھا کہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہے قرآن کریم نے کہا کہ یہ محض تباہم پرستی ہے انسان کی قدر و قیمت اس کے جوفر ذاتی سے ہے نہ کہ انتصابات نسلی کی بنا اس زمانے میں اس تصور کو اپنے لیے نا آشنا پایا لیکن اب دیکھیے کہ دنیا سے یہ قدیم تصور کس طرح اٹھتا جا رہا ہے اور قرآنی تصور اس کی جگہ دے رہا ہے کیا اس زمانے میں جاگیرداری ذمہ داری سرمایہ داری کا نظام عین مطابق فطرت سمجھا جاتا تھا قرآن کریم نے یہ انقلاب انگیز تصور پیش کیا کہ رزق کے سرکشوں کا مقصد نو انسانی کی نشو و نما ہے اس لیے وسائل پیداوار تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے اور معاوضہ محنت کا ہونا چاہیے نہ کہ سرمایہ کا اس زمانے کے انسانی ذہن نے اس عظیم انقلابی تصور کو ٹھکرا دیا لیکن اب دنیا رفتہ رفتہ اپنے نظام کوہن سے تنگ آ کر قرآنی نظام کی طرف قدم بڑھا رہی ہے اس زمانے میں دنیا مختلف قبائل اور اقوام میں بٹی ہوئی تھی اور عالمگیر انسانیت کا تصور کسی کے سامنے نہیں تھا قرآن کریم نے بتایا کہ نو انسان ایک گیر برادری ہے اور اس کی عملی تشکیل کا طریق یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام حکومت ایک ہو اور یہ نظام وہی کی عطا کردہ مستقل اقدار کے مطابق قائم ہو یہ بات اس زمانے کے محدود ذہن میں سما نہ سکی لیکن اب دیکھیے دنیا کس طرح اقوام کی تفریح و تقسیم سے تنگ آ کر ایک عالمگیر نظام کی تلاش میں و بے قرار ہے اگرچہ اسے اس کی بنیاد نہیں ملتی اس کی بنیاد صرف قرآن اخبار سے مل سکے گی اس قسم کی متعدد مثالیں برادران عزیز پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ہم بغرض اختصار انہی پر اکتفا کرتے ہیں اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ زبان وہی نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ نو انسان کے لیے صحیح نظام زندگی کون سا ہے جن لوگوں نے اس کی صداقت پر یقین کیا انہوں نے اس نظام کو متشکل کر دیا اور اس کے زندگی بخش تعمیری نتائج نے وہی کے دعوے کو سچا ثابت کر لکھایا دوسرے لوگوں نے اس سے انکار کیا اور اپنے لیے تنہا عقل کی رہنمائی کو کافی سمجھا عقل نے بھی بلا کر سمت کو صحیح پایا جس کی نشاندہی وہی نے کی تھی لیکن اسے اس نتیجے تک پہنچنے میں ڈیڑھ ہزار سال کا عرصہ لگ گیا اور اس کے لیے انسان کو جن جہاں کا مشقتوں اور دیگر پاش مصیبتوں سے گزرنا پڑا اس کی شہادت تاریخ کے رنگین اور آپ دیتے ہیں عقل کا طریق تجرباتی ہوتا ہے یہ کسی عقدہ کے حل کے لیے ایک تدبیر سوچتی ہے اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے لیکن صدیوں کے تجربہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تدبیر غلط تھی اس پر عقل انسانی دوسری تدبیر سامنے لاتی ہے پھر اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے یوں پہم ناکام تجارت کے بعد کہیں ہزاروں سال میں عقل انسانی صحیح نتیجے تک پہنچتی ہے لیکن انسان کو اس کی جس قدر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے برعکس پہلے ہی دن حقیقت کو بے نقاب کر کے سامنے لے آتی ہے اور اس طرح ایک طرف انسان کا اس قدر قیمتی وقت بتا دیتی ہے اور دوسری طرف اسے ان تمام ہلاکتوں اور تباہیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو عقل کے تجرباتی طریق کا لازمی نتیجہ ہے گزشتہ ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان آخر العمر اس نظام زندگی کو اختیار کرے گا جسے قرآن کریم نے پیش کیا تھا اس کے سوا اسے کوئی چارہ ہی نہیں لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ انسان نے وہ الف لیلہ کی روایتی بوتل کا کارک کھول کر تباہی اور بربادی کے جن مہیب اقلیتی قوتوں کو فضا میں منتشر کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ جس تیزی سے انسانی زندگی کو اب لپیٹ میں لے رہی ہیں کیا اس سے اسے اتنی مہلت ملے گی کہ یہ عقل کے تجرباتی طریق سے قرآنی نظام زندگی کی پناہ گاہ تک صحیح اور سلامت پہنچ جائے واقعات اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں نزول قرآن کے وقت دنیا تہذیب و تمدن کی حالت کیا ہو چکی تھی اس کا نقشہ ایک مغربی مفکر نے ان الفاظ میں کھینچا ہے میں اسے علامہ اقبال کے مشہور خطبات سے ترجمہ کر کے نقل کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کہ نزول قرآن کے وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قطر مشیت جس کی تعمیر میں چار ہزار سال صرف ہوئے تھے منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور نو انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہیں تھا قرضے کے وہ وقت آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر پایا سگن تھیں اور آرٹ سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لدی ہوئی تھی اب لڑکھڑا رہا تھا عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یک جا کھڑے تھے اور جن کے متعلق خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب اس کے بعد یہ مورخ یہ سوال سامنے لاتا ہے کہ کیا ان کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نو انسان کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطہ پر جمع کر دے اور اور خود ہی اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیتا ہے کہ یہ امر مجب حیرت و استجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جب کہ اس کی اشد ضرورت تھی قدران عزیز نزول قرآن کے زمانے پہ لیکن آج اس کی حالت اس سے کہیں زیادہ نازک اور تشویش انگیز ہو چکی ہے لیکن جس طرح قرآن کریم نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے جہنم میں گرنے سے اس وقت بچا لیا تھا آج بھی اس میں اتنی قوت اور صلاحیت ہے کہ وہ گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھال لے اور راستے کی پرخطر گھاٹیوں سے بچا کر اسے صحیح اور سلامت منزل مقصود تک پہنچا دے اور دنیا ایک بار پھر اس عظیم حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے کہ سمان طبع ہدایا فلاں ولا ہم جہزنون جو قوم قوانین خدا بندی کا اتباع کرے گی وہ خوف و حزن سے معمون رہے گی قرآن کریم پریشہ خاطر و افسردہ حال حیران و سرگرداں راہ گم کردہ انسانیت کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ولا تہنو ولا تحسنو وانتم العالون ان کنتم مبرین تم تباہی و بربادی کی مہیب قوتوں سے مت خوف کھاؤ تاریخ مستقبل کی اندوہ ناکیوں اور ہلاکت سامانیوں سے مت گھبراؤ جی نہ چھوڑو حوصلہ نہ ہارو مایوس نہ ہو میں جو نظام پیش کرتا ہوں اس کی صداقت پر بھروسہ کر کے اسے امن آزماؤ اور پھر دیکھو کہ تم شکست و ریخت کی ان تمام قوتوں پر غلبہ پا کر کس طرح خاک کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہو یہ نظام اس کے سوا کیا ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان کے ما حصل کو وہی کی ادا کردہ اقدار کے مطابق نو انسان کی نشو و نما کے لیے صرف کیا جائے اور اس حقیقت کو پیش پیش نظر رکھا جائے کہ ما یم کون ناسا کا یم کا دنیا میں وہی نظام حیات باقی رہ سکتا ہے جو تمام نو انسانیت کے لیے منفرد بخش اور اس کا عملی طریق برادران عزیز یہ ہے کہ ایک خطہ زمین کو اس نظام کی تجربہ گاہ بنا کر اس کے درخشندہ و تابناک حیات بخش و انسانیت ساز نتائج کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور یوں مسترب و پیر پریشان اقوام عالم کو بتایا جائے کہ ان کے لیے امن و سلامتی کا راستہ کون سا ہے ان سے کہا جائے کہ کہ ہی از عشق کشاد طلبیم پیش او سجدہ گزاریم و مراد طلبیم تم نے تنہا عقل کی رہنمائی کو آزما کر دیکھ لیا اب ذرا گہی کی شمع نورانی کو دلیل راہ بنا کر بھی دیکھو لیکن میرا من یہ عملی طریق وہی قوم اختیار کر سکتی ہے جو ایک طرف قرآنی نظام کو اچھی طرح سمجھے اور دوسری طرف حسر حاضر کے تقاضوں پر اس کی نگاہ ہو میں گزشتہ پچیس تیس سال سے قرآن کریم کو اسی انداز سے سمجھ رہا اور قوم کے سامنے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں اس مقصد کے لیے میں نے جہاں ہزار ہا صفحات میں قرآنی تعلیم کے مختلف گوشوں سے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں پیش کیا وہاں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک مستقل تصنیف ایسی دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا گہری نظر سے مطالعہ کر لیا جائے تو اس کے بعد قرآن کریم کے سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہ سکتی یہ ہے میری لغات القرآن جو چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے اس میں قرآن کریم کے الفاظ کے صرف معانی نہیں دیے ان کا پورا پورا مفہوم دیا یہ بتایا کہ قرآن تعلیم کے اندر ایک ایک لفظ کا خاص مقصود و منتہا کیا ہے پھر قرآن کریم میں جس جس مقام پر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے ان آیات سے یہ بتایا کہ قرآن کریم خود ان کا مفہوم کیا پیش کرتا ہے اور اس طرح سے قرآن کریم کے تمام الفاظ عربی زبان کی مستند کتب لغت سے اور خود قرآن کریم کے مختلف مقامات کی روشنی میں متعین کر دیا یہ ہے لغات القرآن اور اب اس لغات القرآن کی روشنی میں میں نے قرآن کریم کے مفہوم کو الحمد سے والناس تک مسلسل اس طرح سے ایک مربوط شکل میں پیش کیا ہے کہ وہ خود اردو زبان میں ایک با ترتیب کتاب بن رہی ہے جس میں شروع سے اخیر تک قرآن کریم کی ساری تعلیم درخشندہ ستاروں کی طرح سامنے آ جاتی ہے میری ان تمام کوششوں سے مقصد اس عظیم حقیقت کا واقعات کرنا ہے کہ قرآن کریم نو انسانی کے لیے کس قسم کا نظام زندگی تجویز کرتا ہے اور وہ مستقل اقدار کون سی ہیں جن کی بنیادوں پر اس فلک بوس و کہکشاں گیر نظام کی حسین و جمیل عمارت و سوار ہوتی ہے اور وہ کس طرح غلط نظام آئے زندگی کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے انسان کے لیے گوشائے آفیت اور مرکز حیات بنتی ہے جب نو انسانی کا یہ آخری ملزا ماوا وجود میں آ جائے گا تو نوامی سے فطرت اس کی طرف آنے والے انسانوں کا استقبال فی فی ہا ہا ما ما تشتہی تدعون کی نشاط بشارتوں سے کریں گے یعنی اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جسے تمہارا جی چاہے اور جس کی تم آرزو سلام من رب الرحیم کی نوید جاں فضا و نشید بل نواز ان کے لیے فرداؤں سے گوشت بنے گی اور ندائے جمال جنت سے نکلے ہوئے آدم سے نہ کمال شفقت و محبت کہے گی کہ تل کل جنت بما کن تو تاملون یہ ہے وہ جنت جس کے تم اپنے حمال کی بدولت وارث بنائے ہوئے گئے ہو اب تمہیں اس سے کوئی نہیں نکال سکے گا اور کامیاب و شاد کام انسان ہزار مسکراہٹوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ دیدائی آغازم انجامم نگر قرآن کریم درادران عزیز یہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے گر زمینی آسماں سازت تو راہ آ کے حق بھی خواہد آ سازت تو خستہ خستہ استوارت می کند پختہ مثل کوہ سارت وی کنت سہ قلش آئینہ سازد سنگ را از دل آہن ربایت زنگ را اور نو انسان را قیام آخرین حامل او رحمت للعالمین ان حاض القرآن یہدی للتی ہی اقوام یقیناً یہ قرآن سفر زندگی میں اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہموار اور محکم ہے ہزار تبدیل تبریک و تہمیت کے مستحق ہیں برادران عزیز وہ انسان جو خدا کی اس کتاب عظیم کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق انسانی معاشرہ کو متشکل کریں والسلام علیکم برادران عزیز